یہ صورت البقرہ کی آیت کا ایک حصہ ہم نے پڑھا ہے اور یہ آج ہی خطبے کا موضوع ہے لکھنا پڑھنا مطالعہ کرنا اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا یہ اسلام میں بہترین اعمال میں قرار دیا گیا ہے شہی مسلم اور سنن کی حدیث متول حدیث ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا من مسلکن یت لبو فی ہے علمن سہ اللہ لہو تریقن عللجنا من سلک مسلکن یت لبو فی ہے علمن اللہ لہو تریقن علل جنا او کما کا جو انسان کوئی بھی ایسا راستہ اختیار کرے جس سے اپنے علم میں اضافہ کرے جس میں کے ذریعے علم حاصل کرے تو اس کے اس سفر کی برکت سے اللہ تعالی جنت کے سارے راستے آسان کر دیا کرتے ہیں اتنا بڑا یہ عمل نبی الحسرات السلام کا فرمان من سلا کا جس نے کوئی بھی راہ چلی کوئی بھی راستہ اختیار کیا اور یہ راستہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک راستہ تو ہے کہ واقعی راستہ چلنے میں نظر آئے آپ اپنے گھر سے کسی مسجد میں جائیں کسی عالم کے پاس جائیں کسی مرکز میں جائیں کسی مدرسے میں جائیں کسی علمی محفل میں جائیں تاکہ آپ علم حاصل کریں ایک تو یہ ہے یہ تو اتنا مقدس یہ راستہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ اسلام رشا فرماتے ہیں ان لو علم جب کوئی بندہ علم کی غرض سے اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے تو گھر سے قدم نکالنے سے لے کر کے منزل مقصود تک چاروں طرف سے فرشتے اپنے پروں کو اس طالب علم کے قدموں تلے بچھا دیا کرتے ہیں یہ بہت بڑی برکت ہے ایک تو ہے میرے بھائی یہ علم حاصل کرنے کا راستہ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ سیکھنے سمجھنے کا کی صلاحیت ہو گئی ہے آپ اللہ تعالی کی کتاب نبی کی سنت نبی کی سیرت کو اپنے اوقات میں اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ لے کر کے بیٹھ جائیں ان کا مطالعہ کریں کتب بینی کریں کوشش کریں مذاکرہ کریں یہ کتابوں کا مطالعہ کر کے کتابوں کے ذریعے جڑ کر کے یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک بڑا راستہ ہوا کرتا ہے اس لیے دونوں قسم کے راستے دونوں قسم کے راستے اس میں مذکور ہیں تو میرے بھائیو علم حاصل کرنا سیکھنا سکھانا اور اپنے علم میں اضافے کے لیے قراعت کرنا یعنی پڑھنا یہ بہترین اعمال میں سے ہے اللہ رب العالمین نے علم کا پہنا پڑھانا اتنا بہترین عمل تھا اور اسلام نے اس کو جو مقام و مرتبہ اور عروج و ترقی کی منزلیں طے کرائی دنیا میں کسی مذہب نے یہ نہیں راہ دکھائی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وہی اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا وہ یہی پہنے پہانے کی تھی بسم رب کل بسم رب کل خرق اے نبی آپ اپنے اس رب کا نام سے پڑھیں جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے پہلی وہی نادل ہو رہی ہے دوستو وہ پڑھنے اور پڑھانے کی دو نمبر دو جنگ احد بدر کے اندر جب بہت سارے کفار مکہ قیدی بنائے گئے تو نبی علیہ سلاد اسلام نے پھر سب سے بڑی نگاہ ہاں، سب سے زیادہ توجہ آپ نے تعلیم کی طرف کیا ذرا غور کرے کیونکہ مدینے کے لوگ عام طور پر پڑھے لکھے نہیں تھے مکے میں کچھ افراد ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو ان تمام قیدیوں کے بارے میں نبی علیہ سراب خان نے فیصلہ یہ کیا تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے یہ ہمارے مسلمان بھائی کو ہر قیدی جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے دس مسلمان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے ان کو ہم آزاد کر دیں گے نبی علیہ سراب صاحب نے سیا نہ لیا بلکہ ایسے لوگوں سے صرف یہ لیا کہ آپ ان کو پڑھا دیں نبی علیہ سراط و اسلام ہر ہر موقع پر پڑھنے پڑھانے کی رغبت دلایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ اکبر نبی علیہ السلام کی مجلی سے ایک شخص دوڑا ہوا آیا ایک خاتون آئی یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتے ہوں نبی علیہ چاہتی ہوں نبی علیہ نے اپنی نگاہ نیچے کر لیا اور جھکا لیا اور وہ عورت بالکل کر کے آئی ہے کہ آج مجھے شادی کر ہی لینا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نگاہ اٹھائے تو پھر وہ ایسے کھڑی رہ گئی بہت دیر تک وہ کھڑی رہی تو نبی علیہ السلاق اسلام کے ساتھ مجلس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اگر آپ اس سے شادی نہیں کرتے تو میں اس سے شادی کر لوں گا نبی سراف صاحب نے کہا ٹھیک ہے شادی کرو لیکن مہر لاؤ مہر میں کیا دو گے کہنے گے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے مہر دینے کے لیے آج فرمایا عالف رماشن اللہ کے بندے جاؤ گھر میں کچھ تو ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے لاؤ وہ بیچارہ گیا کچھ نہ پایا کہنے یا رسول اللہ کچھ نہیں آج فرما اللہ کے بندے ایک لوہے کی سونے چاندی کی نہیں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی لے کر کے آ مہر میں دے میں اس کا پڑھا دوں گا سے گیا پرت کر کے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ایک انگوٹھی بھی دینے کے لیے نہیں ہے پھر آ کے کھڑا ہوا کہنے کا یار کہ میں اس سے کر لوں گا آپ نے کہا کیسے کرو گے اس نے کہا اپنی اظہار کپڑا اس کو دے دوں گا اور کے بندے اگر اصلی اظہار اس کو دے دے گا اپنا لباس اس کو دے دے گا تو تو کیا پہلے کہ تیرا سطر کھل جائے گا کہا بس اس کے رو ہمارے پاس کچھ نہیں اللہ اکبر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی کچھ صورتیں پڑھنا آتی ہیں قرآن پاک تجھے یاد ہے کہا یا رسول اللہ سورت سورت بکا پڑا پڑا سورت ہمیں یاد ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا چلو تم فعلمها فلا فلا صورتیں جو تم کو یاد ہیں وہی اس کو پہا دو اسی پہانے کے عوض ہم پہانے کو ہم مہر قرار دے کر کے تمہارا نکاح اس کو پہا دیتے ہیں قدم قدم پر نبی علیہ السلام پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ دیتے رہے یہاں تک کہ نبی علیہ اسلام نے پڑھنے پڑھانے کی رغبت دلاتے ہوئے کیونکہ شام سے عالی شاہ اس دنیا میں پڑھنے والی چیز ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اسی لیے نبی صاحب نے خاص طور سے قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا فرمایا اقرا قرآن قیامتی شفیع صاحب ہی اے رو اللہ کی کتاب قرآن پاک کو خوب پہا کرو کیوں یہ قرآن صاحب قیامت کے دن پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرتا ہوا آئے گا جبھی علیہ سراف اسلام نے تلاوت قرآن کی خاص توجہ دلائی اس کو ضرور پڑھا کرو اسی طرح سے قرآن پاک کے بعد نبی علیہ شراک شام کی احادیث ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت ہے نبی کی سنت اور نبی کی سیرت کا پڑھنا مطالعہ کرنا مذاکرہ کرنا اور ان کو دیکھ کر کے ان پر غور فکر کرتے رہنا اس کی بھی بڑی رغبت دلائی گئی ہے نبی علیہ سرات وسلام نے ساتھ رمایا من سمے حدیث تم میں سے جو انسان ہم سے کوئی حدیث سنتا ہے ایک حدیث بیان فرمایا ہاں، جس شخص نے ہم سے ہم سے کوئی بات سنی اس اس کو نے یاد کیا وہ آہا اس کو محفوظ رکھا پھر اس کے بعد اس نے گہروں کو پہنچا دیا تو اس کے لیے نبی شام نے تو بڑی بہترین خوشگوار زندگی کی دعائیں دی ہے تو میرے بھائیو یہ پڑھنا لکھنا استاد کے پاس جا کر کے طرف استاد کے پاس علم والوں کے پاس بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاس اور اس کی تصویریں کھول کر کے نبی علیہ شباب شام کی سیرت پر لکھی ہوئی سچی کتابیں اور آپ کی احادیث کا مطالعہ کرنا اس طرح سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قائم رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے حضرت عبد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں اے لوگوں رات کو اٹھ کر کے میں تھوڑی دیر ایک گھنٹہ میں علم حاصل کرنے کے لیے مذاکرہ مدارسہ اور مطالعہ کر لوں ایک گھنٹے کا مطالعہ جو ہے کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رات بھر نماز پڑھنے سے بڑا اجر و ثواب ہم کو دے دیا اس لیے دوستو ذرا پہنے پہانے کا سلسلہ شروع کرو بڑے بھی چھوٹے بھی بوڑھے بھی بچے بھی ہر ایک کو چاہیے کہ کتاب اللہ سنت رسول نبی علیہ خان کی احادیث ان کو پڑھتا رہے پڑھاتا رہے لوگوں کو پہنچاتا رہے نبی علیہ رہیشورا سامنے ساتھ نمایا بلے آیا اے لوگوں ایک ہی بات اگر تمہیں ہم سے معلوم ہے تو اس کو بھی گہروں تک پہنچا دو تمہارے ہی تک محدود نہ رہ جائے یہ علم پڑھنے پڑھانے سے برابر دوسروں تک پہنچ جائے اسی لیے الحمد للہ قرآن پاک یہ آئے آئے اور نبی علیہ اسلام کی نہادیش کی برکت ہے کہ نبی علیہ سراط اسلام کے زمانے سے صحابہ تابعین اور آج تک اور آئندہ قیامت تک دنیا میں سب سے زیادہ اپنے نبی کا نبیری کتاب اور نبی قیل شریعت اور نبی کی سنت اور سیرت کی پڑھنے والی دنیا میں کوئی قوم ہے تو سب سے زیادہ یہ امت مسلمہ ہے اس سے زیادہ پڑھنے پڑھنے والے پڑھنے پڑھانے والے دنیا کے اندر کسی اور قوم کے اندر لوگ نہیں پائے جاتے جو اپنے نبی نبیری تھا اور نبی کی لائی قلعی شریعت کا اتنی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہوں اور پڑھاتے ہوں اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے پڑھانے والا بنائے اور ہمیشہ اپنے بچوں پر توجہ دی جائے اسی لیے ابھی چند ہفتوں پہلے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا شیخ محمد بن راشد حضرت اللہ نے پڑھنے پڑھانے کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اور ایک تحریک چلائی ہے کہ دنیا کے اندر خصوصاً اور ممالک اسلامیہ پڑھنے پڑھانے میں دنیا صاحب سے آگے نکل جانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ان کے اس تحریک کو کامیاب بنائے اور دنیا میں مسلمانوں کو توفیق دے کہ پڑھنے پڑھا بنانے والے لکھنے لکھانے والے بنے صرف موبائل سے بلے موبائل سے کھیلتے نہ رہ جائے آج تو نوجوانوں کو سب سے بڑا مشغلہ ہے موبائل نہیں ہے قرآن پاک کی ایک حدیث تھا مطالعہ تو مشکل ہوگا لیکن گھنٹوں اس کے اندر کہتے گیم ڈھونڈ رہے ہیں پتا رہی گیم ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا ڈھونڈ لیا کرتا ہے میرے بھائی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اس وقت کو اس ٹائم کو ڈری مت سمجھو اور اچھے کاموں میں استعمال کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اکول کو تک استغفر اللہ اصطفى اما بعد محترم بھائیو دو چیزیں اور آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں ہم اللہ تعالی ہم سب کو انہیں قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نمبر ایک ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ما اصاب من مصیبت الا امی اللہ ومن يؤمن قلبہ يهدي قلبه ومن يؤمن یہ يهدي قلبه اللہ بكل شيء علیم میرے بھائیو اچھی طرح سے ذہن نشی کرو اللہ رب العالمین کا فرمان کہ لوگوں ماں اصاب مصیبت مصیبت یہاں جو پروین آئی ہوئی اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارے دنیا میں ادنا سے ادنا درجے کی مصیبت ہی بڑی مصیبتیں تو ہی ہیں ماں اصاب مصیبت دنیا میں ادنا سے ادنا درجے کی مصیبت بھی تم کو اس وقت تک نہیں آتی اللہ بزن اللہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے ہاں؟ ایک ذرہ درخت کا ایک پتا بھی قرآن میں اللہ فرماتے ہی اپنے سے نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ تعالی حکم نہ دے دے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ہم تمام لوگوں کو ایمان رکھنا چاہیے اسی کو کہا جاتا ہے قضا والقدر پر ایمان رکھنا اللہ نے جو نصیب میں لکھا جو مقدر میں لکھا ہمارے آپ کے سب کے مقدر میں جو لکھا اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس پر ریزا کا اظہار ہونا چاہیے نبی علیہ السلاط و نے ایک موقع پر اپنے چٹادار بھائی عبداللہ بن عباس اور ایسے ہی اور بہت صحابے کا نام سے مروی ہے آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا وعلم اے عبداللہ یاد رکھنا وعلم ان الامت لو لا ان ينفعوك بشيء اے عبداللہ یاد رکھنا ساری دنیا مل کر کے ساری دنیا مل کر کے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور تمہیں کچھ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی دنیا مل کر کے مگر وہی چیز تم پاؤ گے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہے پھر وانم اے عبداللہ یاد رکھنا اندر امتھا لوس تما تھا اور ایک میں ہے اے عبداللہ یاد رکھو سارے انسان اور جنات مل کر کے اگر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں تمہیں کچھ نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے ذرہ برابر مگر اسی وقت اتنا ہی جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہی نقصان پہنچے گا یہ کدا و قدر اس پر ہم تمام ساتھیوں کو ایمان رکھنا چاہیے ابھی پچھلے مہینے اور ان چند ہفتوں میں ہرمین شریف بہن یا حجات کے ساتھ دو بڑا حادثہ ہوا ہے ایک تو کرین کا حادثہ اور کل والا حادثہ اس پر سب کو افسوس ہے سب کو غم ہے اور ان تمام لوگوں کو ہم تازی ضرور تاز پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اور ان کے نصیب میں یہی لکھا تھا ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے اور کسی کو قصور بار بنانا فلاں ایسا کیا حکومت کی کوتاہی قرار دینا ان تنقیدوں کے بجائے دو چیزیں ہیں ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تدبیر تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تدبیر بندوں کے ہاتھ میں ہے واللہ امری ہمیشہ یاد رکھنا تقدیر پر تقدیر ہمیشہ تدبیر پر غالب آ جاتی ہے تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو یہ کہا جائے گا اللہ رب العالمین کے نے ایسے ہی نصیب میں لکھا تھا ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کسی کی کوتاوں کی کی طرف نشاندہی اور تنقید کے بجائے ہمیں اس مصیبت پر مصیبت کو من جانب اللہ سمجھتے ہوئے انا انا للہ و الیہ راج اور یہ کہنا چاہیے اصابتهم مصیبہ انا اور حادثات آج سے نہیں یہ حج کے مواسم ہیں ہمیشہ کچھ حادثات آتے رہے سے خیر و برکت تھا ہاں، امن و راحت تھا حفاظتی حج تھا نبی علیہ سرا اسلام کا حج تلویدہ تھا لیکن میدان عرفات میں آپ موجود ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب صحابہ کرام موجود ہیں اچانک صحابی کی اونٹنی غصے میں آئی اچھل کود کر کے اس نے اپنے سوار کو گرا دیا وہ صحابی رسول احرام میں ہی تلبیاں پڑھ رہے ہیں حج نہ کر سکے یوم عرفہ میں اونٹنی نے ایسے ان کو گرایا کہ صحاب کرام دوڑے اور سب کے پہنچنے کے پہلے پہلے ان کی جان اس ایکسیڈنٹ میں ختم ہو چکی نبی رہے حاجی بھائی یہ تمہارا حاجی بھائی وہ ایسا کرو یہ حج میں تھا حالت احرام میں تھا اس کو اچھی طرح سے پانی اور بیر کے پتوں سے نہراؤ اور نہلانے کے بعد ہم میں روح اس کو خبردار کفن پہنانا اسے سر کو نہیں ڈھانپنا اس کو خوشبو لا تو ہن تو ہو اس کو خوشبو نہیں لگانا اور اس کو اس کے کفن میں دفنا دو کیوں ہو بلکہ مول ادین میرے بھائی جس کی مہاکاری اس حالت احرام میں جا بھاگ ہو گئے اور ہاں، ہاں، حادثے کے شکار ہو گئے اور جن کی وفات پا گئی اتنی بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کے رسول نے رشاس نمایا اس کو اس حاجی کو جو اس اٹھنی کے سینن میں مرا ہوا ہے اس کو ایسے ہی دفناؤ بس ہو جاؤ ملکی آمت مولدین یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو تلبیا پڑھتے ہوئے حالت احرام میں اٹھے گا اللہ اکبر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ذرا غور کرو قیامت کے دن وہی لڑکوں بور و بوسر جب ساری قبریں اکھیڑ دی جائیں گی وکال انسانوں مارا ان اور انسان مردے قبر جب سارے مردے نکلیں گے تو دیکھیں گے دنیا کے سارے مال دولت پڑے ہوئے ہیں اور انسان چاروں جنگلوں سے جانور چلے آ رہے ہیں آسمان پھٹ پڑا پہاڑ اڑ رہے ہیں زمین زلزلے میں ہے اور یہ سمندر آگ ابل رہی ہے ایسے موقع پر جب انسان اٹھے گا کہے گا وقت نل بفر البصر این البصر اے لوگوں میں کہاں بھاگ کے چلا جاؤں یہ قیامت کی مصیبت پتا نہیں کیا آ گئی ہے این البصر میں کہاں چھپ جاؤں میں کہاں بھگ جاؤں لیکن ربی کے دن المستقر والا ارجا پھر اس کے چاروں طرف سے زمین کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور جب انسان کہے گا این البصر میں کہاں بھگ کے جاؤں میں کہاں بھگ کر کے جاؤں پھر اس سے کہیں گے کہیں بھگنے کا چاہ یہ قیامت کا دن ہے مستقر آج تجھے تیرے رب کے پاس جب نقشہ نقشی کے آرم میں ہو ساری دنیا پریشان جانور پریشان انسان پریشان اس پریشانی کے آلم میں ہم کا حمل ساکت ہو جائے اور دوست رہنے والی ماں اپنی اولاد اٹھا کر کے پھینک دے ایسے مشکل وقت میں سہیل نہ ہو یوں بات کر کے یہاں باتیں مربی ہیں یہ صلاح مربئی وہ حاجی جو حالت حرام میں میدان ہر ساتھ میں یا ہوا یا وہ کیا کرے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے ساری دنیا پریشان ہے اور وہ بندہ کتنا خوش ہوگا لبئی اللہ لبئی بھائی اے اللہ یہ رام تمہیں میں نے باندھا تھا تیرے گھر کی زیارت کے لیے مجھے کیا خبر اس کی برکت سے اور اس فروٹ کے برکت سے تیرے گھر کے بجائے تیرا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے گا یہ بڑی خوش نصیبی ہے ملکی مربی دنیا میں سارے لوگ پریشان اور وہ حاجی رب کے دیدار اور رب کی ملاقات کے لیے ساری دنیا کے اندر اور لبئی اللہ لبئی لبئی اللہ لا شریک اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑی خوش نصیبی کی موت ہے جنہوں اللہ اللہ جنہیں نے ٹرین کے حادثے میں یا کل کے حادثے میں یہ شہادت نصیب فرمائی ہے اس لیے ہمیں ان باتوں پر یقین رکھتے ہوئے کثرت سے پڑھنا چاہیے اور جن کے عظیم واقعی ہیں انہیں چاہیے انہی ہے راجعون اللہ جرنی سی مصیبتی منا ہمیں یہ کہنا چاہیے واہ وغیرہ کے بجائے شکوہ شکایت کے بجائے تنقیدات کے بجائے حکومت کی حکومتوں کے بجائے سب سے پہلا حکم کس کا ہے اللہ بے دیکھیں اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا اللہ سب کو بلکہ سو توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمیں معاہد بنائے متب سنت بنائے ادار عالمی ہمیں جو بیمار ہوں کلیہ کا فرما ادار عالمی جو مفرود ہیں انہیں ان کا قبضہ کرا دے اراحال جو حاجی حجاج دونوں حادثے میں شہید ہوئے ہیں ساری نیکیاں قبول کر لے اور ایسے لوگوں کے حق میں جو اچھا ثواب کا آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ اس کا انہیں مستحق بنا دے اور ان کے پیچھے رہ جانے والے ماں باپ اہل وجہان بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ خلق اور نیمل بدر عطا فرما دے ارحران جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو ہر پلا سے محفوظ رکھے جس شہر میں ہیں وہاں سے حاکم شیخ سلطان کو اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے محفوظ کر دے اور الہ ان کو اچھے کاموں میں استعمال فرما جس کام ہے جو جس میں آپ کی ردا ہو آپ کی خوشنودی ہو اللہ وہی کام ان سے لے جس میں آپ کا گڑب امت و ملت کا نقصان ہو اللہ ہر ایسی بلا سے ان کو